دیباچہ اسلامی نظام معاشرت اور جہیز کی رسم آپ کے پیش نظر ہے مسلمانوں میں جہیز فاطمی کی اساس پر یہ رسم چل پڑی ہے کہ والدین شادی کے وقت رخصت کے موقع پر خانگی ضروریات کا سامان اپنے لڑکیوں کو دیا کرتی ہیں علماء اسلام نے جہیز کی سامان کو اگرچہ جائز قرار دیا ہے مگر ہمیشہ وہی نصیحت کرتے آئے ہیں کہ اس معاملے میں اعتدال کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے لڑکی کے والدین کی معاشی حیثیت سے زیادہ ان پر بار ہرگز نہ ڈالا جائے مجھے جنوبی ہند میں کام کرنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ اس علاقے کے مسلمانوں میں جہیز کی ایک اور قسم بھی رائج ہے جس کا سراغ وسط, وسط ہند میں صرف غیر مسلموں میں ملتا ہے عام مسلمان اس لعنت سے محفوظ ہیں اس رسم کے مطابق لڑکے کے والدین کسی لڑکی سے شادی کی شرط کے طور پہ ایک بڑی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں اگر لڑکی کے باپ کو شادی کرنا ہے تو اس رقم کی ادائیگی کا معاہدہ کرتا ہے گویا کہ مسلمان لڑکیوں کی حیثیت بھیڑ بکریوں سے بھی گر چکی ہے بازار میں مرغی فروش پیسہ لیے بغیر کسی شخص کے حوالے اپنی مرغی نہیں کرتا مگر یہاں لڑکی کا باپ منہ مانگے پیسے دے کر اپنی لڑکی لڑکے والوں کے حوالے کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے مسلمان لڑکیوں کے درگت اور ان کے والدین کی بے بسی انتہائی نا انتہائی قابل رحم ہے مگر افسوس کہ وہاں رحم کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آیا اس رسم کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہزاروں لاکھوں جوان لڑکیاں رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے عمر کی ایسی منزلوں میں داخل ہو چکی ہیں جہاں پہنچ کر شادی ان کے لیے تقریباً بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے مسلمان لڑکیوں کی حالت ہر حساس اور درد مند دل کو تڑپا دے گی وہاں متعدد لوگوں سے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی اس رسم کی مذمت تو اس سے گریز کوئی بھی نہیں کرتا اللہ ماشا اللہ اس صورتحال کے پیش نظر اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مسئلے پر تفصیل سے بحث کی جائے شاید کچھ حساس لوگوں کی غیرت بیدار ہو اور نوجوانہ نے ملت کے اندر ایسا احساس پیدا ہو کہ خود غرضی پر مبنی ذلیل روی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اس مسئلے پر جو کچھ لکھنے کی توفیق ہو سکی وہ آپ کے سامنے ہے خدا کرے یہ کوشش رائے گاہ نہ ہو بلکہ جس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کی گئی ہے وہ حاصل ہو Umar Hayat Khan Ghori Bhopal twenty fifth May nineteen eighty five